ابو حیثمہ زہیر نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کے برتن روغن زفت ملے ہوئے برتن اور کدو کے برتن سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو دو